السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ قرآنی تاریخی رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ کہ تمام کام مکمل کرنے ہوتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سیکھتی سکھلاتی کہانی سنیے تو صحیح کہانی کا عنوان ہے ایمانداری کا پھل اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے پروفیسر مناظر عاشق نے ایک بادشاہ تھا اسے طرح طرح کے پرندے اور جانور پالنے کا بہت شوق تھا وہ سال میں ایک بار جانور اور پرندے پکڑنے خود بھی جنگل جاتا تھا اس کے پاس ہزاروں طرح کے جانور اور پرندے تھے ایک بار بادشاہ جنگل گیا اس نے کئی طرح کے طوطے اور دوسرے پرندے پکڑے بادشاہ کی نظر ایک ہرن پر پڑی اس نے پھندا ڈالنے کی رسی ہاتھ میں لی اور گھوڑا دوڑا دیا ہرن بھاگتا بھاگتا جھاڑیوں میں گم ہو گیا بادشاہ کے ہاتھ نہ لگا اب بادشاہ نا امید ہو کر واپس آنے لگا لیکن راستہ بھول گیا ہرن کے پیچھے پیچھے وہ اپنے ساتھیوں سے نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا اس کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے اس نے سوچا یہاں جنگل میں رکنا ٹھیک نہیں ہے کسی ایک سمت آگے بڑھوں شاید راستہ مل جائے اور شاہی محل پہنچ جاؤں یا اپنے ساتھیوں سے جا ملوں یہ سوچ کر بادشاہ ایک سمت چل پڑا بادشاہ کو چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی مگر کوئی راستہ اب تک نہیں ملا تھا سورج بھی غروب ہو رہا تھا لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے بادشاہ کو ایک پگڈنڈی مل گئی جانتے ہیں نا گاؤں میں جو چھوٹا سا رستہ ہوتا ہے کھیتوں کے درمیان اس کو پگڈنڈی کہتے ہیں وہ گھوڑا موڑ کر پگڈنڈی پر تیزی سے چلنے لگا کچھ دوری پر اسے روشنی نظر آئی بادشاہ اسی طرح بڑھتا گیا قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے آگے ایک کسان اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے کسان بادشاہ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا ہکلاتا لاتا ہوا بولا جہاں بنا آپ یہاں میں پرندے پکڑنے آیا تھا ایک ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے راستہ بھول گیا ہوں اب رات میں یہیں گزارنا چاہتا ہوں سویرے چلا جاؤں گا بادشاہ بولا کسان بے چین ہو کر بولا جہاں پناہ یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے مگر آپ یہاں کیسے ٹھہریں گے میرے پاس تو ایک اچھا بستر بھی نہیں ہے تو کیا ہوا بادشاہ نے کہا اگر میں کسان ہوتا تو کیا شاہی محل ہی کے ملائم بستروں پر سوتا کسان نے بادشاہ کا گھوڑا ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کے کھانے کو کچھ گھاس بھی ڈال دی بادشاہ نے آگ تاپتے ہوئے کسان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میرا نام کلوہ ہے جاپنا اچھا کچھ کھانے کا سامان ہو تو لے آؤ بھوک لگ رہی ہے حضور میرے پاس آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے چند سوکھی روٹیاں ہیں وہ آپ نہیں کھا سکتے میں کھا لوں گا تم لے آؤ کسان حیرت زدہ سا صبح کی بنی ہوئی روٹیاں لے آیا بادشاہ نے روٹی کھا کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی صبح جانے کی تیاری کرتا ہوا بادشاہ سے بولا کلوا تم کبھی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا اب راستہ بتا دو میں چلوں کلوا جب بادشاہ کو راستہ دکھا کر لوٹا تو اس نے بیوی کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھی بیوی بولی جس جگہ بادشاہ سلامت سوئے تھے یہ زنجیر وہاں پڑی تھی کسان نے بیوی کے ہاتھ سے زنجیر لے لی اور بولا جلدی سے دو چار روٹیاں بنا دو میں ابھی شاہی محل جانا چاہتا ہوں کیوں آئی ہوئی دولت کو کیوں ٹھکراتے ہو اس کی بیوی بولی ہم نے کوئی چوری تھوڑی کی ہے اسے بیچ کر آرام کی کلوا نے زنجیر کو الٹ پلٹ کر دیکھا اس میں ایک چمکدار ہیرا بھی لگا ہوا تھا بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے بولا آرام سے یہ زنجیر تمہاری محنت کی کمائی ہے یا میری محنت کی کمائی ہے میں اسے ضرور واپس کرنے جاؤں گا اب مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں چپ چاپ روٹیاں بنا دو اسی دن شام تک کلوا شاہی محل پہنچ گیا پہرے دار نے اسے صدر دروازے پر ہی روک دیا وہ اسے اندر جانے نہیں دیتا تھا اس نے پہرے دار کی بہت خوش آمد کی آخر میں اس نے کہا اچھا مجھے اندر مت جانے دو بادشاہ اچھا، سلامت سے اتنا کہہ دو کہ کل شام والا کلوہ آیا ہے پہرہ دار مان گیا اس نے خبر اندر بھجوا دی فوراً ہی کلوا کو اندر بلوایا گیا کلوا نے سلام کرنے کے بعد زنجیر بادشاہ کے سامنے رکھ دی بادشاہ خوش ہو کر کلوا سے بولا ہم تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہیں یہ زنجیر ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی جی حضور جان بوجھ کر ہاں ہم تمہاری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتے تھے تم کامیاب ہو گئے ہو اس لیے انعام کے مستحق ہو دیکھو ایسا ہے کہ شاہی محل میں ایک خزانچی کی ضرورت ہے میں تمہیں اس عہدے پر رکھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں منظور ہے حضور کا غلام ہوں جو حکم دے ویسے جہاں پنا اس عہدے کے لائق میں نہیں ہوں پھر بھی آپ جو کہیں گے میں تعمیل کروں گا اور دوسرے دن کلوا نے خزانچی کا عہدہ سنبھال لیا یعنی کہ بادشاہ کے محل میں جتنے بھی ہیرے جواہرات سونا پیسہ تھا ان سب کا نگران کلوہ بن گیا سچ کہتے ہیں کہ ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہوں گے ایمانداری کیا ہوتی ہے نہیں جانتے تو کسی بڑے سے پوچھیے گا کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ